محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام گرام بات ویسی نہیں ہے جیسی ہم سوچ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں کہ قبر کی زندگی پار پڑ جائیں گے موت کا سامنا ہو جائے گا آخرت میں حساب و کتاب کا چکا کر دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بشارتیں ہمیں دے رکھی ہیں کہ یہ امت خیر امت ہے اور یہ امت پچھلے نبیوں کے بارے میں گواہی دے گی اس امت کا مقام بہت اونچا ہے افضل ہے یہ بشارتیں یہ خوشخبریاں ہم تو چودہ سو سال بعد ریاکار جھوٹے علماء سے ہم نے سنے ہیں حضرات صحابہ کرام نے انہی بشارتوں کو انہی خوشخبریوں کو صادق امین سچا محبد اللہ کا حبیب کائنات کا سردار سعید العلم سعید الجن سعید الاولیاء سعید الابدال سعید الاقتاب سعید الشہدا سعید القونین ساقی کوثر شافی محشر اور اللہ نے جن کا نام اپنے کلیمے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور جن کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں جن کی ذات کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں جن کے دل پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے ایسے صادق اور ایسے اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام نے ان خوشخبریوں کو سنا ہوا تھا اگر ان سے اطمینان ہونا تھا اگر ان سے تسلی ہونی تھی اگر ان سے اعمال کے اندر چھوٹ ہونی تھی تو یہ وہ مقدس صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کلام میں فرمایا رضی اللہ عنہم یہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا اللہ نے ان سے اپنی رضا کا پروانہ ان کی موت سے پہلے دنیا میں ان کو دے چکا تھا ان کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے ان کے کپن کو بازار میں آنے سے پہلے دے چکی تھی اللہ نے ان کے ایمان کو اثار بنایا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اور کہا فقدی کرو اگر تمہیں ایمان لانا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ بلال کی طرح ایمان لاؤ صدیق کی طرح ایمان لاؤ فاروق کی طرح ایمان لاؤ تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہاری زکات تمہارا حج اور تمہاری تلاوت تمہارے ثقافت تمہارا عمرہ تمہاری نیکیاں تمہاری مسجد کی تعمیر تمہارا مدرسے کو چندہ دینا اگر کسی صحابی کے عمل کے موافق نہیں ہوتا ہے تو یہ عمل تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ایمان کے اتھارٹی تھے ایمان کے میزان تھے ایمان کے ترازو تھے یہ صحابہ نے اس نبی صادق سے جو نبی کائنات کا سردار تھا امام الانبیاء تھا جس نے بیت المقدس کے اندر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام و تسلیم تمام پیغمبروں کی جس نے امامت کی اس کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی وہاں انہوں نے دار رقم میں روایتوں کو سنا تھا صفا کے چبوترے پر بغیر واسطے کے انہوں نے آقا سے حدیثوں کو سنا تھا اعتبار ان کو کرنا چاہیے تھا بھروسہ ان کو کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ ہمارے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہمارے سجدوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہمارے ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں کسی فرشتے نے ہمیں کوئی خبر نہیں دی سوائے اس کے کہ جمعہ میں داڑھی مڑا کر سوائے اس کے کہ جمعہ میں آخری وقت میں آ کر سوائے اس کے کہ میلاد کے اندر کچھ پیسہ خرچ کر کر اور کچھ پیسہ ہضم کر کر سوائے اس کے کہ بھائی سلمان بنا کر مدارس مکاتب اور مساجد کے جال کو پھیلا کر ہم نے ریاکاری کی ہم نے مکاری کی ہم نے کی اور یہی سے ہم نے جو ہے خوشخبریوں کو سن لیا کہ تم خیر امت ہو تم نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پیو گے اور نبی کے ہاتھوں تم جو ہے شفاعت کا پروانہ لوگے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ اگر نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا ہے ہم پہلے پئیں گے صحابہ پہلے پئیں گے ہم نبی کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ لینے میں پہل کریں گے یا وہ صدیق فاروق کریں گے جو جیتے ہی نبی کے ساتھ رہے موت کے بعد پردہ فرمانے کے بعد آج بھی نبی کے روزے کے بغل میں حضرت صدیق کا حضرت فاروق کا مزار مبارک ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو کیا حاجی اور کیا ظاہر نبی کے روزے کی زیارت کرنے والا یہ نہیں کہتا السلام عمر السلام تو السلام علیہ کا یا بکر صدیق پوچھو قسم دے کر پوچھو جس نے نبی پر درود بھیجا نبی کے روزے کے پاس نبی کی جالی کے پاس کیا عمر کو وہ درود اور سلامت سے نہیں بھیجتا کیا صدیق اور فاروق کے حق نہیں کرتا کیا متحرات کی خبر وہاں نہیں بن سکتی تھی کیا نبی کی بیٹیوں کی خبر وہاں پر نہیں بن سکتی تھی اگر کسی خبر کی گنجائش رکھی گئی تو صرف قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام آئیں گے اور پردہ فرمائیں گے ان کا انتقال ہوگا اور ان کی خبر صدیق و فاروق کے قبر کے بغل کے اندر ڈالی جائے گی یہ صدیق یہ فاروق جو جیتے جاگتے نبی کے بازو بنے رہے نبی کے یار بنے رہے نبی کے مددگار بنے رہے انہوں نے تنہائی میں جلوت میں خلوت میں دن میں رات میں مسافرت میں اور اقامت میں مدینے میں مدینے کے باہر نبی کا سایہ بن کر جنہوں نے زندگی گزاری میرے بھائی اگر خوشخبری پانا تھا اگر بھروسہ کرنا تھا اگر قیامت پر تکیہ کرنا تھا نبی کی شفاعت پر نبی کی ثقافت پر اور نبی کے شفاعت کے پروانے پر اعتماد کرنا تھا ان کو کرنا تھا جن کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں یار غار کے ذریعے سے فرمایا ہم تو نبی کے جوتے میں لگنے والی دھول کو نہیں لگ سکتے میں تو ہمت کر کے کہتا ہوں اور جرت کر کے کہتا ہوں اگر کوئی اس کو برا سمجھے تو سمجھے کہ ہم نبی کے جوتوں کی خاص کو دور کی بات نبی کا استنجا بھی ہم بن جائیں نبی کا پاخانہ بن جائیں میں سمجھتا ہوں ہماری شفاعت کے لیے کافی ہوگا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوگا جس کو اللہ کے قرآن نے کلام پاک میں یار غار سے ذکر کیا اس گما فی الغار اس ہی لا ان اللہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ رہا تھا موت جسم کی شکل بن کر سوراخا کا نمائندہ بن کر جب موت بربدا رہی تھی موت رقص کر رہی تھی موت ناچ رہی تھی کون تھا میں تھا آپ تھے آپ کے باپ میرے باپ آپ کے آواز تھا آپ کا پیرو مرشد میرا پیرو مرشد کون تھا گھر میں غار شور میں آج ہمارے شور کس کی گواہی دے رہا ہے قرآن شریف کس بات کا اعلان کر رہا ہے اس الغار اس صاحب ہی جب وہ دونوں غار کے اندر تھے وہ کون تھا یار غار وہ صدیق تھا وہ کون تھا وہ معروف تھا جو نبی کے جو ہے مدد کیا کرتا تھا بازو بنا ہوا تھا جس کے حق میں نبی نے دعا کی تھی اللہ علی اسلام بھی آج عمر اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے آج تو کسی کو ہدایت دے ہی دے آج کسی کے گلے میں اسلام کا توڑ ہی دے اسلام کی مانو پہنا ہی دے مولا اب ظلم بہت ہو گیا اب تازی بہت ہو گئی اب ستایا جانا بہت ہو گیا اے اللہ یہ مکے کے دونوں سکوت ہیں یہ بہادر نوجوان ہیں اب اسلام کو ظاہری طاقت ظاہری شام شوقت کی ضرورت ہے مولا تو اپنی مدد اپنی نصرت ان دو عمروں میں سے کسی عمر کے ذریعے سے ظاہر فرما ندی نے مانگا تھا ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گئے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے کان میں آزان دی جائے ہم نے نہیں چاہا تھا کہ ہمارے کام کے اندر اقامت دی جائے ہم نے نہیں چاہا تھا ہم ختنہ کرتے وقت ہاتھ سے پھر رہے تھے ہمارے گھر کے بڑوں نے زبردستی ہمیں دیکھنے پر بٹھا کر خلیفہ نائی حجام کو بلا کر ہماری زبردستی ہماری جو ہے ختنہ کروا دی گئی تھی ہمیں پتا نہیں ہمارا نام اسلامی رکھا گیا ہے یا ہمارا نام یہودیوں کا رکھا گیا ہے ہمیں پتا نہیں ہمارا نام فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کا رکھا گیا ہے یا ایک ڈراموں کے اندر زان زنا کرنے والے زانیوں کا یا ہماری بچیوں کا رنڈیوں کا نام رکھا گیا ہے ہم شور کے ساتھ ایمان نہیں لائے ہم نے قرآن کو نہیں پہچانا برسوں سے ہم کلام پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں دنیا کی ہر ممبر سے اور دنیا کے ہر مینارے سے ہر گنبد سے روزانہ پانچ پر کی سزا گھومتی ہے حیال حیال آ جاؤ نماز کی طرف اسی نماز کے اندر کامیابی ہے تمہارے کوٹوں میں تمہارے بنگلوں میں تمہارے کاروبار میں تمہارے اموال میں تمہاری تجارت میں تمہاری بیویوں میں تمہارے بچوں میں کامیابی نہیں ہے اور میں نے کہا کہ دنیا کی سائنس نے اور دنیا کی جدید تحقیق نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کبھی پورا عالم اذان سے خالی نہیں رہتا ایک محلے کی اذان کے بعد دوسرے محلے کی اذان دوسرے کے بعد تیسرے کی اذان ایک شہر کے بعد دوسرا شہر اللہ نے نظام کو ایسا رکھا ہے اس وقت ہندوستان کے اندر دن ہے اور امریکہ کے اندر رات ہے کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے کہیں تحجد کے لیے جگایا جا رہا ہے کہیں زہر کی اذان ہو رہی ہے کہیں مغرب کی اذان اذان ہو رہی ہے کہیں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کہیں جمعہ کی اقامت ہو رہی ہے مکے میں مدینہ المنورہ میں جمعہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہاں دائرین غسل کر رہے ہیں اور کوئی سور صاحب پڑ رہا ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ کائنات میں چوبیس گھنٹے یہ سزا لگتی رہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے دولت بڑی نہیں مال بڑا نہیں تجارت بڑی نہیں کاروبار بڑا نہیں روپیہ بڑا نہیں بدھ بڑا نہیں چاند بڑا نہیں سورج بڑا نہیں زمین بڑی نہیں آسمان بڑا نہیں اے انسان تو فرون بن جا تو بڑا نہیں تو نمرود بن جا تو بڑا نہیں تو سردار بن جا تو بڑا نہیں تو حامان بن جا تو بڑا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے حیال الصلاح حیال الصلاح اگر تجھے اس دنیا میں کامیابی چاہیے تیری وہ دیکھنا چاہتا ہے تیری اولاد کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تیرے خاندان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے حیال الفلا بتوں کے اندر تیری کامیابی نہیں کامیابی تیرے کارخانوں کے اندر نہیں کامیابی تیری دنیا کے اندر نہیں حاضر حیات الدنیا اللہ لہو بہو میرے اللہ نے بار بار کہا یہ دنیا کھیل ہے کود ہے تماشا ہے میرے اللہ نے کہا بلا سہور الحیات الدنیا بلا یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ دے یہ دنیا دھوکہ گارنٹی نہیں دی بنانے والے نے نے کہا کہا گھر جانے تک اس کی ضمانت نہیں بنانے والے ایک سلام کے بعد دوسرے سلام تک ضمانت نہیں بنانے والے نے کہا نوالا ہاتھ میں پکڑنے کے بعد منہ میں لے جانے تک ضمانت نہیں بنانے والے نے کہا پیٹ میں حمل آنے کے بعد نکلنے کی ضمانت نہیں بنانے والے نے کہا نکلنے کے بعد دودھ کا خطرہ گلے کے نیچے اترنے کی ضمانت نہیں بنانے والے نے کہا بچپنا ملنے کے بعد جوانی کی ضمانت نہیں بنانے والے نے کہا جوانی ملنے کے بعد بڑھاپے کی ضمانت نہیں بنانے والے نے کہا امیری ملنے کے بعد کوئی ضمانت نہیں یہ امیری باقی رہے بنانے والے نے کہا ملنے کے بعد کوئی ضمانت نہیں یہ عزت باقی رہے عزت باقی رکھنا چاہتے ہو امیری باقی رہنا چاہتے ہو خوشحالی باقی رکھنا چاہتے ہو میرے رب نے کلام پاک کے سورے مرا کے پہلے رقو کے اندر ارشاد فرمایا ولی عزت ہو کی رسوئی مومنی عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے نبی کے لیے ہے عزت اللہ کو اللہ کے نبی کو ماننے والے کے لیے ہے بج کے لیے نہیں ہے بلیر نہیں ہے تاج محل لال قلعہ بنانے والے کے لیے نہیں ہے ویٹ ہاؤس بنانے والے کے لیے نہیں ہے بنانے والی کمپنی ایک آدمی دکان کے اندر جاتا ہے واشنگ مشین لینا چاہتا ہے اور ٹی وی لینا چاہتا ہے یا کوئی اور فریج لینا چاہتا ہے اب وہ سیلس مین ہے وہ کہتا ہے دیکھو صاحب اس کی قیمت دس ہزار ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو صاحب اس کی پندرہ ہے دیکھو صاحب اس کی بیس ہزار ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے سبھی تو جو ہے ایک ہی جو ہے پانچ لیٹر کے ہیں دس لیٹر کے ہیں اور پانچ کلو کے دس کلو کے واشنگ مشین ہیں یہ کیوں پندرہ ہزار یہ کیوں بیس ہزار یہ کیوں ساڑھے سات ہزار تو بیچنے والا کہتا ہے اس میں کمپنی کی وارنٹی ہے اور گارنٹی ہے اس میں گھر جانے تک کی کوئی ضمانت نہیں آپ ایک بھیڑ اور چمال کی بات پر استعمال کرتے نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم اپنے گھر کے لیے چیز لے رہے ہیں نہ دگنی قیمت دے کر ہم چیز لے لیں ایک بھیڑ ایک چمال اور ٹاٹا بلو آئی ایس آئی کے مارک پر استعمال کرتے ہو گارنٹی وارنٹی کی ہے اور یہ چیز ان گارنٹی کی ہے اس کی کمپنی ضمانت نہیں لیتی بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے جس چیز کی کمپنی ضمانت نہیں لیتی وہ برسوں چل جاتی ہے جس چیز کی کمپنی ضمانت لیتی ہے وہ گھر جانے سے پہلے حادثے کا شکار ہوتی ہے میرے رب نے زمین بنائی میرے رب نے آسمان بنایا میرے رب نے جنات کو بنایا میرے رب نے جبرائیل کو بنایا میرے رب نے مکائیل کو بنایا میرے رب نے اسرائیل کو بنایا میرے رب نے اسرافیل کو بنایا میرے رب نے چاند ستارے بنائے میرے رب نے زمین آسمان کی مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اعلان کیا کلو من علیہ خان ویبا وجہ ربی کا ذل جلالی والے گرام تمام چیز بنا ہونے والی ہے کسی چیز کی میں گارنٹی نہیں لیتا کسی چیز کی میں وارنٹی نہیں لیتا کسی چیز کی میں ضمانت نہیں لیتا اذا سلسلت ارض زلزالہ زمین کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے اور فرمایا کہ جیوال دکن دکا اور کبھی یہ پہاڑ روئی کے کی طرح کسی چیز کی ضمانت نہیں لیتا نہ چاند کی ضمانت لیتا ہوں نہ سورج کی ضمانت لیتا ہوں نہ ستاروں کی ضمانت لیتا ہوں ادھر تمام فضر وہا کی جگال و سیرت ادھر اشار و اشارو وہ ادھر شمس و خوبیرت وہ ادھر نجوم ان قدر وہ حجرت میرے رب نے کہا یہ آسمان جو ہے پگھلے ہوئے تانے کی طرح پھٹ جائے گا یہ ستارے سے نور ہو جائیں گے یہ چاند نور اس کا چھن جائے گا یہ سورج اڑک اٹھے گا یہ زمین زلزلہ پفا کر دے گی یہ جو ہے پہاڑ روئی کے کال کی طرح ہوا کے اندر اٹھیں گے نہ زمین کی ضمانت لی نہ آسمان کی ضمانت لی نہ زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوق کی ضمانت لی نہ میکائل کی ضمانت لی نہ اسرافیل کی ضمانت لی بلکہ رب کائنات نے کہا کہ ملک الموت جو زمین آسمان کے ارواح کو نکالنے والا ہے کی ضمانت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت جب باقی رہیں گے ساری دنیا کو پنا ساری ہو جائے گا سارے فرشتوں کا انتقال ہو جائے گا میکائی مر جائیں گے اسرافیل مر جائیں گے جبرائیل مر جائیں گے حاملان عرض جو عرض کو اٹھانے والے فرشتے مر جائیں گے اب سب مر گئے نکالنے والا روح کون تھا یہ ملک الموت حضرت علیہ سے کہیں گے اللہ کون باقی ہے کائنات میں پر لائیں گے اور میرے علاوہ کوئی بات ہی نہیں رب کہیں گے کیا نے نہیں سنا تھا من علیہ خان ہر ایک کو ہونا ہے اللہ کو لے کر حضرت اسرائیل کو میلے کی شکل میں لے جا کر جو ہے وہاں پر کل چراغ پر سوا کر دیں گے اب موت کو بھی موت آ جائے گی حضرت اسرائیل کا بھی انتقال ہو جائے گا ایسی زندگی پر اعتبار ایسی زندگی پر بھروسہ جس زندگی کا بنانے والے نے نہ کوئی وارنٹی لی نہ کوئی گارنٹی لی بلکہ دنیا دنیا دنیا مال روپیہ پیسہ اللہ کو مستر حرد تم المقابر تمہیں مال کی کثرت نے مال کی حوث نے تمہیں قابل کر رکھا ہے حتہ زرد مل جب تم قبروں میں جاؤ گے پتا لگے گا کہ پیڑے کا مکان کیا ہوتا ہے قبروں میں جاؤ گے حتہ سرخ مل پتا لگے گا اپارٹمنٹ کی زندگی کیا ہوتی ہے گرمی میں ابھی گرمی چل رہی ہے بنگلور کا موسم کوئی موسم نہیں ہے ہم جاتے بہار جاتے ہیں اتر پردیش سارے ہندوستان پھرتے ہیں بنگلور کی گرمی کوئی گرمی ہے ہی نہیں بالکل نارمل ٹیمپریچر ہے یہاں پنکھا چلا جاتا ہے یہاں کولر بند ہو جاتا ہے لوگ ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں پنکھا جھیلنے لگتے ہیں ٹھنڈا پانی ڈالنے لگتے ہیں پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں میں کبھی سوچتا ہوں حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہری بشارتیں سنی اور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی سے کچھ خبریاں سنی تم نبی کے کچھ خبریاں چودہ سو سال بعد مجھ جیسے مکار جھوٹے سرے ریاکار عالم سے کچھ خبریاں سن رہے ہو حضرت عثمان نے نبی کے زبانی خوشخبری سنی حضرت عثمان وہ تھے جن کی زوجیت میں نبی نے دو بیٹیاں دی حضرت عثمان وہ تھے جب مکت المکرمہ کو نمائندہ بنا کر بھیجنا تھا سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا اور جب یہ خبر پھیل گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ انتقال کر زندگی کیا مانا رکھتی ہے عثمان غنی کی زندگی کی شہادت کیا مانا رکھتی ہے عثمان غنی کا مقام کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ کیا ہے کلام پاک کا چھبیسواں پارا سورہ فتح کا تیسرا رکو اٹھا کر دیکھ دوسرا رکو اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عنی اس یوگا یونا کا تحت الشجرہ اللہ ان لوگوں ہو گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر موت کی بیعت کر رہے تھے کہ آج ہم عثمان کا موت کا بدلہ موت سے چکائیں گے عثمان کی شہادت کا بدلہ شہادت سے چکائیں گے اللہ علیہ وسلم کچھ کبھی ہو کہ عثمان زندہ ہیں اور عثمان کی موت کی خبر اور عثمان کی شہادت کی خبر بلا وجہ اڑا دی گئی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن حضرت عثمان غنی کا مقام حضرت عثمان غنی کی زندگی کی قیمت حضرت عثمان غنی کی موت اور شہادت کی قیمت فلور پاک سے پوچھو ہم جیسے مرے نہیں گلی میں پھرنے والے سوبروں کو پرواہ نہیں ہم جیسے مرے ہماری عورتیں چار دن ماتم کرے اور پھر پانچویں مہینے کے اندر عزت کے گزرنے کے بعد اگلی زندگی کا سوچیں ہم جیسے مرے ہمارے کپن کے میلا ہونے سے پہلے ہماری پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں جھگڑا ہو ہمارے مال کے بارے میں جھگڑا ہو اس موت تیرا کیا مرتبہ تھا کہ تیری موت کی خبر سن کر تیری شہادت کی خبر سن کر نبی موت کی بیعت لینے لگا نبی شہادت ایسی موت کی بیعت ایسی شہادت کی بیعت کہ رب کائنات کو یہ بیعت رضی اللہ علی ولیلا اس یونا کا بیٹھ کر حضرت عمر فاروق کا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ختم کر دیا لوگ آ کر اسے سمجھنے لگے کل کوئی اس کو کوئی رسی نہ باندھ دے کوئی تالا نہ باندھ دے کوئی پنجا نہ لگا دے کوئی جھنڈا نہ لگا دے کل اس کی پوجا نہ ہونے لگے کوئی اس کا طباف کرنے نہ لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فراست ایمانی نبوت کے مقام تک جا کر چھوتی ہے نبوت کی دہلیز تک جا کر چھوتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے پردایا لکھا لگا دی نبی لکھنا عمر اگر میرے پاس نبی ہوتا تو ہمارے فاروق نبی ہوتا اے عثمان تیری موت کی قیمت تھی تیری زندگی کی قیمت تھی تبھی تو نبی نے اپنی دو صاحب دادیاں تیری سعودیت کے اندر دے دی اور فرمایا عثمان کتنا باحیا ہے عثمان اتنا باخلاق ہے عثمان کا کیریکٹر عثمان کا کردار عثمان عثمان کی شرط اور عثمان کی حیات اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اللہ کی نگاہ میں عثمان کا مقام اتنا اونچا ہے کی نگاہ عثمان کا نگاہ مقام اتنا اونچا ہے میرے رب کی عزت و کی قسم عثمان اگر تیسری بیٹی دینے کا موقع آتا یا ساری بیٹیاں دینے کا موقع آتا عثمان ساری بیٹیاں کچھ کو دے دیتا وہ عثمان جس کی زندگی کی قیمت قرآن نے لگائی وہ عثمان جس کی جو ہے شہادت کی شرم حیا سے بڑی سے حیا کرتے تھے ایک مرتبہ جبرائیل ارے علیہ السلام مذہب تسلیم میں ہی لے کر آئے اور کمرے کے اندر داخل ہوتے تھے پیچھے چلے جاتے تھے راضی ہوتے تھے اور پیچھے چلے جاتے تھے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آخر وہی لے کر آپ کیوں نہیں آتے علیہ صلاح تسلیم نے فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان غنی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چادر پنڈلی سے ہٹی ہوئی ہے اگر ان کو یہ پتا لگ گیا کہ اس حالت میں میں نے ان کو دیکھ لیا شرم کے مارے وہ ڈوب مرے گے اس لیے مجھے شرم آتی ہے وہ کپڑا کا میں انتظار کر رہا ہوں پنڈلی کے ہٹنے پر آج کا اسکٹ پہنتی ہوئی رنڈیوں کو عثمان بنی دیکھ لیتے تنگ اور چست چولیاں پہن کر پرس کٹے لباس پہن کر پر کٹا کر رنڈیوں کا بنا کر بازاروں میں گھومتا ہوا ان جو ہے رنڈی نما رنڈیوں کو دیکھ لیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انجام کیا ہوتا آپ کا حشر کیا ہوتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے جن کے پنڈلی سے کپڑا ہٹنے پر جب رحیم حیا کر رہا ہو جب رحیم شرم کر رہا ہو انہوں نے سلام پاک کی آیت کو سنا ہوگا کن تم خیر امتی کہ تم بہترین امت ہو اور اس کے پہلے مخاطب اے عثمان تم نہیں ہو سکتے آپ نہیں ہو سکتے تو کیا آج کا سوکھ مسلمان ہوگا آج کا چٹ چلانے والا والا مسلمان ہوگا آج تک داڑھی بنانے والا مسلمان ہوگا آج کا رشوت لینے والا مسلمان ہوگا آج کا دانی اور بدکار مسلمان ہوگا آج کا وہ مسلمان جس نے گھر گھر کے اندر سلیماؤں کا اڈا بنا رکھا ہے جس نے رنڈیوں کا جو ہے اڈا اور پہاڑی کا اڈا بنا رکھا ہے کچھ خوشخبری تو آپ کے لیے ہے اس وقت نبی کی بیٹیاں آپ کی زوجیت کے اندر آئی تھی اس وقت قرآن نے قیمت آپ کی لگائی تھی کی شہادت پر نبی نے موت کی بیعت لی تھی جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں دیا تھا عثمان تمہیں قبر کے پاس رونے کی کیا وجہ قبر کے پاس کیوں روتے تھے ہم جیسا خور روئے ہم جیسا داڑھی مڈا روئے ہم جیسا اللہ کے گھروں کو قتل کرنے والا اپنے گھروں کی پوجا کرنے والا اپنے گھروں کو نمرود کی چنٹا کی جنت بنانے والا روئے عثمان تم کیوں رو تمہارا تذکرہ رب نے کلام پاک میں کیا ہے عثمان ہماری زوجیت کے اندر نبی کی صاحب زادی آئی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے جس میں اثر سے جو چادر لگتی ہے وہ چادر رئیس المنافقین کے جسم پر جب تک خبر میں رہے گی ہمارے علماء کا عثمان عقیدہ ہے کہ اس وقت تک خبر کے کیڑے رئیس المنافقین عبداللہ ابن اللہ ابن سلول کو نہیں چی سکتے دیمک نہیں چاٹ سکتی جب تک کہ نبی کے جسم اتھر کی لگی ہوئی چادر منافقوں کے سردار پر ہوگی اس بار نبی نے جگر کا کوشا تمہیں دے دیا نبی نے دل کا ٹکڑا تمہیں دے دیا سبھی نے اپنے خون میں داڑھی ہو کی ضرورت آج سے مسلمانوں کی تھی آج مسلمان عورتوں کی تھی کیا ضرورت تھی کہ تمہیں اتنی خوشخبریاں لے کر تم نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہو اس پر جب تمہاری شہادت ہوئی آج بھی وہ کلام پاس میوزک کے اندر مصر کے موجود ہے کہ مسئلہ کی کہ وہ پہلے مارے گی جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے عثمان تمہارے قاتلوں کو اللہ کافی ہے کیا ہے اس بار نبی نے اجر مبشرہ میں تمہارا تیسرا نام لیا ہے کیوں رویا کرتے تھے خبر کے سامنے کیوں رویا کرتے تھے تمہاری گاڑی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی میں کہتا ہوں بنگلور کا موسم تو سنبھلنے کے لائق ہے کوئی پریشان ہونے کے لائق نہیں جب بجلی چلی جاتی ہے جب پنکھا چلا جاتا ہے آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچے ہمیں قبر میں بچھو ہو ہماری خبر میں اجالا ہو سب کچھ ہو ہمیں سیمت نہ کاٹے ہمیں کیڑے نہ کھائیں اور کچھ بھی نہ ہو صرف اتنا ہو کہ خبر کتنی کھودی جاتی ہے ایک کمر تک ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے ایک کمر تک کھولی جاتی ہے کبھی خبر جب کھولی جاتی ہے اس خبر کے اندر اتر کر بیٹھ کر ذرا اندازہ لگاؤ اس خبر کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جب بجلی چلی گئی یو پی ایس کا انتظام کر لیا جنریٹر کا انتظام کر لیا وہاں پر کوئی بجلی نہیں ہے وہاں پر کوئی پنکھا نہیں ہے نہ اللہ بیمک کو حکم دے کہ ہماری خبروں کو ہماری لاشوں کو چاٹ لے ہمارے کفن کو ختم کر دے ہمارا کفن بھی باقی ہے حالانکہ احسان نہیں ہوتا نہیں ہوتا اللہ کے نبی کی حدیث نے بتا دیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ جس کے نماز جنازہ میں آسمان سے ستر ہزار فرشتے جن کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے حضرت ساز وہ صحابی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار فرشتے جس کی نماز جنازہ آج امام نماز پڑھاتا ہے آج امام نماز پڑھاتا ہے کون پیچھے دعا کرنے والے اللہ محمد پلی محمد کون دعا کرنے والے داڑھی مڑے کھانے والے رشوت کھانے والے کھا کر ماتا بلاکار کرنے والے حضرت سات کی نماز جنازہ میں اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں آسمان سے ستر ہزار فرشتے حضرت سات کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اللہ حدیث پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر کے اندر اتارا گیا وہ سعد جن کی نماز جنازہ امام الانبیاء نے پڑھائی وہ سعد جن کی نماز جنازہ وہ صحابہ نے پڑھائی جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ برضوان اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے پڑھانے والے کی بھی دعا قبول ہے پڑھنے والے کی بھی دعا قبول ہے چلو پڑھنے پڑھانے والوں کے کی نماز جنازہ کسی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان میں اٹک جائے آسمان کے فرشتے جو ستر ہزار کی تعداد کے اندر حضرت سات کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ان فرشتوں کا کیا ہوگا جس کو رب کے قرآن نے کلام پاک کے جو ہے اٹھائیسویں پارے میں سر تحریم کے پہلے رقو میں اللہ نے کہا یہ وہ نورانی فرشتے ہیں لا یا اللہ ہما امر ہو وہ الما یو مرون یہ کی پروانی نہیں کرتے یہ نبی کی پروانی نہیں کرتے ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ میری آپ کی چلو تھوڑے وقت کے لیے صحابہ کی دعا کو بھی زمین و آسمان کے درمیان نبی کی دعا کو بھی نماز جنازہ کو بھی زمین و آسمان کے درمیان کسی وجہ سے اٹکا کر رکھ دیا حالانکہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کسی کے حق میں دعا کرے اللہ قبول نہ کرے صحابہ دعا کرے اللہ قبول نہ کرے چلو سینے پر پتھر رکھ کر اور سینے پر چٹان رکھ کر دل کو تھام کر مان لیا کہ نبی کی امامت اور صحابہ کی اختلاع حضرت صاحب کے حق میں کچھ دیر کے لیے زمین آسمان کے درمیان اٹک کر رہ گئی لیکن آسمان سے اترنے والے یہ جو ستر ہزار پری تھے انہوں نے کیا کیا تھا ان سے کیا غلطی ہوئی تھی ان سے کیا بھول ہوئی تھی ان کے پیدا کرنے والے نے کہا یہ بھول کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے یہ کر سکتے سوائے ان نیکیوں کے ان کے پنڈے میں کلا نام کی کوئی چیز نہیں یہ من میں ٹرافک ہے صرف ان کے پاس جنت ہے صرف ان کے پاس نیکیا ہے یہ ستر ہزار فرشتے جو حضرت صاحب کے حق میں انہوں نے جو ہے دعائیں مغفرت کی ہوگی جب نماز جنازہ پڑھے ہوں گے انہوں نے دعا کی ہوگی اللہ مقبری حینا وہ میں ملا اے اللہ ہمارے زندے ہمارے مردے حضرت سات موقع ہے اس کی تو رکھ کر اللہ نے ستر ہزار فرشتوں کی بات سنی ہوگی نہیں سنی ہوگی اگر نہ سننا ہوگا رب کائنات آسمان سے ان فرشتوں کا ویزا کیوں ایشو کرتا ان فرشتوں کو زمین پر کیوں بھیجتا ان فرشتوں کو آقا کے اقتدا میں حضرت صاحب کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت کیوں دیتا حضرت صاحب کو مغفرت کا پروانہ دینا تھا حضرت صاحب کی خبر میں روشنی ڈالنا تھا حضرت کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھولنا تھا حضرت صاحب کے مقام کو بلند کرنا تھا حضرت صاحب کے مرتبے کو بلند کرنا تھا اس لیے رب کائنات سے یہ نظم کیا لیکن میرے بھائی آج بنگلوں پر اعتماد کرنے والے دولت پر غرور کرنے والے دنیا کی پوجا کرنے والے نبی نے تیرے حق میں یہ کہا صحیح صاحب کو دینار وہ صحیح صاحب تو پھر ہم دینار کا بندہ پھر ہم کا بندہ دنیا کا پجاری دنیا کا کتا وہ سزا ہو جائے برباد ہو روٹی کے لیے اس جو ہے ایک پیس کے لیے آج انسان کیا جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہا ہے کیا انسان قرضے لے کر نہیں ڈبا رہا ہے کیا انسان ایک دوسرے کا خون نہیں چل رہا ہے کیا انسان ایک دوسرے کی جان نہیں لے رہا ہے کیا انسان زمینوں کا گھبلا نہیں کر رہا ہے کیا انسان یتیموں بے اور مسکینوں پلیٹ کے لیے ایک بالی پیٹ کے لیے آج کا انسان آج کا مسلمان آج کا نبی کا غلام آج سے اولیا کا دامن تھامنے والا کیا کیا گل نہیں کھلا رہا ہے اور اسے اپنے قبر کی پتہ نہیں اسے میرا دوست چلا گیا میری جورو چلی گئی میرا نانا چلا گیا میں بھی چلا جاؤں گا میرے بھائی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جتنا تو اور میں آسان سمجھ رہے ہیں موت اتنی آسان نہیں ہے موت اتنی آسان نہیں ہے خبر اتنی آسان نہیں ہے خبر اتنی آسان ہوتی عثمان کبھی زندگی میں روتا نہیں عثمان کبھی زندگی میں کو کا حضرت صاحب کبھی جو ہے نہیں نبی حضرت صاحب کو دفن کرنے کے بعد پڑھایا حضرت صاحب کی ثابت قدمی کے لیے جب کبھی سے آ کر حضرت صاحب کو پوچھیں گے من رب کا ونا کا ومن رجل کوئی سفیر کو یہ تین سوال ہیں داڑھی مڑے سے داڑھی رکھنے والے سے انگریزوں کے جو ہے پہننے والوں سے انگریزوں کا پیشاب پینے والوں سے نبی کا دامن تھامنے والوں سے مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے مسجدوں کو ویران کرنے والوں سے رنڈیوں سے اما عائشہ کے دوپٹے کو اور کو سر پر ڈھانکنے والوں سے یہ تین سوال ہر انسان اس مرحلے سے ہو کر گزرے گا ہر مسلمان ہر ولی ہر قطب ہر افغان ہر مومن ہر جو ہے اللہ کا بندہ اور بندی اس مرحلے سے ہو کر گزریں گے نہیں نہیں اتنا آسان نہیں جتنا تو اور میں سمجھ رہے ہیں ایک کھڈے کو کھودنا اگر تیرے گھر میں گھر میں کنواں کھودا جا رہا ہو نہیں تو یہ قبرستان سے دہشت ہوتی ہے قبرستان سے ڈر ہوتا ہے تیری بلڈنگ کا پایا کھولا جا رہا ہو رات میں تو چلا جانا اپنا پایا اگر ایک کمر کے برابر ہے اتر جانا یہ سمجھنا کہ آج میری خبر ہے اس خبر میں میرا کپن بھی زندہ ہے اس خبر میں میرا جو ہے جسم بھی باحیات ہے اب کوئی روشنی نہیں ہے اب شراب نہیں ہے اب کوئی ہوا کا انتظام نہیں ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر جس رب پر تو ایمان لایا اس رب کو حاضر و نازر سمجھ کر اس کو خبر سمجھ کر چند منٹ کے لیے سوچنا اس خبر میں مجھے لاکھوں سال سونا ہے نہ بغل کے اندر بیوی ہوگی نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگے نہ یار ہوگے نہ آس میں ہوں گے نہ لینڈ لائن ہوگی نہ موبائل ہوگا نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ ای میل ہوگا نہ میسج ہوگا نہ ہمارا سننے والا ہوگا ان بلا دعا میرے رب نے کہا نہ تو تم کسی مردے کو سنا سکتے ہو نہ مردہ اپنی بات کسی زندے تک سنا سکتا ہے ایک ایسا مقام نہ ہمارا پیغام دوسروں تک جا نہ کوئی وہاں پر روشنی کا نظر ہو نہ کوئی وہاں پر ٹھنڈک کا نظر ہو نہ وہاں کوئی کھانے کا نظم ہو ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ کر اپنی خبر کو یاد کر کر دیکھ لینا نبی نے خبر کے بارے میں یہ کہا حضرت صاحب جن کی نماز جنازہ نبی نے پڑھائی فرشتے ستر ہزار کی تعداد میں آسمان سے اترے تھے اور انہوں نے دعا کی کیا کوئی شک ہے کہ حضرت صاحب کو مغفرت نہیں ہوگی حضرت سات کو جنت کا پروانہ نہیں ملے گا حضرت سات کو ارد کا سایہ نہیں ملے گا حضرت سات کو پورے عید نہیں کر پائیں گے کوئی شک ہے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی صحابہ نے اطلاع کی ستر ہزار فرشتوں نے آمین کہا کوئی شک ہے کوئی شک ہے حدیث کھول کر دیکھ لو میں سب کی قدم کھا کر کہتا ہوں کون سی غفلت کے اندر پڑے ہو کون سی بے ہوشی کے اندر پڑے ہو کون سا نشہ بیوی کے ڈلیوری کے آواز کو میں کھڑے ہو کر سن رہا تھا بیت رہی ہے تو نے نہیں سنا ہے تو نے قبر کے مٹی کے گڈے کو دیکھا ہے قبر کے اندر ہونے والی حالت کو تو نے دیکھا نہیں ہے خبر چیخ چیخ کر کہتی ہے اے فلا انسان اے کھمنڈی اے متکبر اے گرے اے نمرود اے دنیا کے پجاری اے اپارٹمنٹ بننے والے اے میڈیا کے آفس کے چکر لگانے والے اے کارپوریشن کی کوٹی کے چکر لگانے والے اے پیشاب کی بوتل اور پاخانے کی بوتل لے کر نہار پیٹ لیا جانے والے اے عورت کے لحباس اور حیث اور پیٹ سے شرمگا کے راستے سے نکلنے والے گندے خون کو ہاتھ میں اور بچے بچے کو ہاتھ میں لے جانے والے یا ہی ہر انسان ماں غرب کا بھی رب نکل کری اے انسان رب کریم سے کس چیز نے تجھے غافل کر رکھا ہے اس چیز سے تو غافل ہو غفلت کو پردے کو چاپ کر تو سمجھتا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا مختلف نے آمین کہا سلام پھیرے اٹھاؤ بھی جنازہ اٹھاؤ بھی دیدار کرو بھی میت کے گھر کا کھانا کھا لو بھی نہیں قبر چیخ چیخ کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا اور جو ہے دمن کا اور تمہارے جسم کے پانی کو جسم کے خون کو جسم کے گوشت کو جسم کی ہڈیوں کو گلانے والا گھر ہوں میں وہ گھر ہوں کہ میرے پاس آتے ہی سب سے پہلے تمہاری آنکھ کے پانی کے پتلی کو میں ختم کرنے والی ہوں ہوش میں آ جاؤ حضرت صاحب کے بارے میں آقا نے فرمایا اس صحابہ تم صاحب کے لیے دعائیں بخرت کرو اور صاحب کے لیے دعا کرو فرشتے آ کر جب پوچھے منتروں کا بنا دینوں کا رجل ان کو یہ سفید کہ تمہارا دین کیا ہے تمہارا رب کون ہے تو دعا کرو کہ ساتھ اس سوال کا جواب صحیح دے کون سا صحابی کون سا ندی نے جنازہ پڑھائی کون سا صحابہ نے ابتدا کی کون سا ستر ہزار فرشتے جس صحابہ کی دعا پر اور نبی کی دعا پر آمین کہا ایسے صاحب کے بارے میں آقا نے فرمایا صحابہ صحاب نے کہا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو کیا خبر اپنا معاملہ پیش کرے گی ان کے پتلیوں کو دبائے گی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یہ نہیں دیکھتی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کس کو داخل کر رہا ہے قبر کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پسیوں کو آپس کے اندر ملائے پسیاں آپس میں مل رہی تھی میرے رب عزت و جلالت کی قدم صحابہ تم نے دعا کی اور اس دعا کے برکت میں قبر نے عذاب کو دور کر دیا حضرت صاحب کے لیے آقا نے دعا کی حضرت استاد غنی خبر کو دیکھ کر روتے تھے بلا وجہ نہیں روتے تھے ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں ہمیں نماز پڑھ کر مزہ آتا ہے کانٹے کی چبن محسوس ہوتی ہے پھول کے پیوں محسوس ہوتی ہے نماز میں کبھی مزہ آیا کبھی تلاوت میں مزہ آیا ایک اسکوئر فیٹ مارنے کے لیے دو ہزار روپے کیا ہو گیا تمہارے دل کی دھڑکن میں قابو آ گیا تمہارا بی پی کم ہو گیا وہ کمپوز کی دیوار پیشاب کے چیٹے اڑنے والے وہ قبر کی مٹی جس کے اندر تجھے لاکھوں سال رہنا ہے کیوں تو دھوکے کی زندگی میں پڑا ہوا ہے مکان بنانا تھا عمدہ ہونا تھا نبی کے لیے اللہ جنت سے کسی منزل کو نازل کر دیتا اللہ نے حضرت عمر کے لیے جنت میں ریزرویشن تو کیا لیکن دنیا کے اندر کپڑوں میں پیون لگائے دنیا میں سوکھی روٹی دی دنیا میں عزت روٹی سے ہوتی دنیا میں عزت مکان سے ہوتی دنیا میں عزت دولت سے ہوتی میرا رب حضرت فاطمہ کے لیے اتنے کپڑے دیتا قیامت تک کے آنے والی رنڈیاں حضرت فاطمہ کے چپل پر لگنے والی دھول کو نہ لگ پاتی لیکن اللہ نے کہا فلا بنا سہو رہا بنا یہور بلا یہ دنیا دھوکے کے گھر ہے کون سے دھوکے میں پڑے ہو کون داڑھی مبارک ہوتی تھی صحابہ کہتے عثمان حجر کے تذکرے سے نہیں روتے ملزد کے تذکرے سے نہیں روتے عثمان جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے عثمان آخرت کے تذکرے سے نہیں روتے رونا تو ہمیں چاہیے تھا مطلب ہمیں کرنا چاہیے تھا بریانیاں پک رہی ہیں ہمارے بدلے بن رہے ہیں ہماری پراپٹیاں بڑھ رہی ہیں ہمیں جائے گی یا تو ہم نقص المت نہیں نا دلا کی راضیت مرضیہ سجدے اور کلیمے کی موت نصیب ہوگی جن کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں آج وہ خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہے جن کی موت کے لیے فرشتے سے کیا کرتے تھے اور جن کی روح لینے کے لیے آسمان کے دامن سے کرتے تھے اور جن کی سوچیت میں آنے کے لیے جنت کی ہوئے کیا کرتی تھی وہ اس مان خبر کی مٹی کے گڈے کو دیکھ کر رو رہا ہے تو اس نے کچھ دیکھا ہوگا اس نے کچھ پایا ہوگا اس نے کچھ دل و دماغ تک نہیں پہنچ سکی جس بات تک ہم نہیں پہنچ سکے جس بات کو ہم نہیں سمجھ سکے کچھ تو بات ہوگی کہ جس کی میں نبی کی دو بیٹیاں آئی جس کے لیے جنت کی بشار سنائی گئی جس کی زندگی اور موت اور شہادت کی قیمت اللہ کے قرآن نے لگائی کچھ تو بات ہوگی وہ خبر کو دیکھ کر رویا کرتا تھا تو پوچھا گیا اس آخرت کے تذکرے سے جہنم کے تذکرے سے اللہ کے عرش و کرسی کے تذکرے سے میزان کے تذکرے سے تم اتنا نہیں ہوتے جتنا کہ خبر کو دیکھ کر روتے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسان نہیں ہے اگر ہوتا تو اس بات رضی اللہ تعالیٰ قبر کو کے پاس رونے کی بجائے جرو کے لاش کے پاس روتے اولاد کی موتا کے پاس روتے دنیا کے لٹنے پر روتے کاروبار پر روتے لیکن عثمان نہ اس پر روئے نہ اس پر روئے عثمان کو جس چیز کی بشارت دی گئی تھی اس کے باوجود حضرت عثمان اس مٹی کے گڈے کو دیکھ کر رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں کہا کہ آخرت کی منزلوں میں سہلی منزل ہے آخرت کے درجات میں پہلا درجہ خبر کا ہے اور میں نے نبی سے سنا جو اس درجے میں کامیاب ہوتا ہے وہ اگلے درجے میں کامیاب ہوتا ہے جو اس درجے میں ناکام ہوتا ہے وہ اگلے درجے میں ناکام ہوتا ہے عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس منزل پر وہ ناکام نہ پڑ جائے عثمان دیر نام کے ساتھ دن نورین کا لقب عثمان دنیا کے ہر ممبر میں جب جمعہ کا خطبہ خدی دیتا ہے تیرا نام راشدین کے ساتھ لیا جاتا ہے سبحان جب تم نے اللہ کے راستے میں جان بھی تو تیرا خون کا چیٹا کڑا میں کی آئے پتہ کب اللہ پر پڑا تھا اس خون سے قطرے سے عثمان آج بھی خوش ہو آ رہی ہے بعد ہمارے قبل کے آنے سے پہلے ہماری بیویاں ہمارے گھر کے بچے ہمارے لاش اٹھانے کی بات کرتے ہیں ہمارے نام سے گندگی جانے لگتی ہے پیشاب بہانے کے مقام سے فضلا نکلنے لگتا ہے منہ سے کب نکلنے لگتا ہے آنکھوں کے اندر گندگی آنے لگتی ہے گھر کے لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بارش کا بہانا بنا کر آئے ہوئے لوگوں کو ان کے گھروں کے واپسی جل جانے کا بہانا بنا کر جن لوگوں کے لیے ہم نے جان دی تھی جن لوگوں کے لیے ہم زری ہوئے تھے جن لوگوں کے لیے ہم نے تھپیڑے کھائے تھے تھے جن لوگوں کے لیے ہم راہ اور ہوئے آج ہماری لاش کو چند گھنٹے رکھنے کے لیے تیار نہیں اٹھاؤ نہیں یہاں سے خون نکل رہا ہے وہاں سے خون نکل رہا ہے گھر گلیز ہو جائے گا گندا ہو جائے گا زیادہ نہیں رہ سکتے کلین شہادت اشد اللہ الہ الا اللہ ایک رونے کی آواز گی اور جنازہ باہر نکلے گا وہ رونے کی آواز سن جائے گی مددگار کندھا دینے والا کندا دے گا انا للہ پڑنے والا انا پڑے گا والا کوسے گا گالیاں دینے والا گالیاں دے گا ہمارے مرنے سے سورج نہیں رک جائے گا ہمارے مرنے سے چاند نہیں رک جائے گا ہمارے مرنے سے اپریل میں کا مہینہ نہیں رک جائے گا ہمارے سے مرنے سے ہماری اولاد شادی کے بغیر نہیں رہ جائے گی ہماری موت کے بعد ہماری بیٹی بیٹیوں کے عشق و کا چکر ختم نہیں ہو جائے گا ہماری موت کے بعد ہماری اولاد ہمارے جو لڑکے جو جوڑوں کے غلام ہیں وہ جوڑو کی غلامی سے تازہ نہیں کریں گے نہ ہماری زندگی نے کچھ فائدہ دیا نہ ہماری موت کے بعد زمین آسمان میں کوئی انقلاب آنے والا سب کیوں ہم جو ہے ایسی دھوکی کی دنیا کے لیے ایسی مکار ایسی یار دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کا سودا کرے ہم جو ہے اپنی خبر کی راحت کا سودا کرے کیا بات تھی کہ خبر اتنی کٹھن منزل تھی کہ عثمان بلی رضی اللہ خبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس منزل کے اندر پھنس نہ جائے اس منزل کے اندر وہ تباہ نہ ہو جائے برباد نہ ہو جائے میرے بھائی آج پوری دنیا کے اندر جو تباہی آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر جو بربادی آ رہی ہے ہم لاکھ کہیں کہ امریکہ دشمن ہو گیا لاکھ کہیں سیہونی طاقتیں لاکھ کہیں یہود و نتارا لاکھ کہیں <clears throat> فرقہ پرست تنظیمیں ختم نہیں کیا جو ختم کرنے آئے خدا نے ان کو ختم کر دیا ابو لہب نام مٹانے آیا تھا ابو لہب کا نام مٹ گیا ابو جہل نام مٹانے آیا تھا ابو جہل کا نام مٹ گیا مسلمان نام مٹانے آیا تھا کا نام مٹ گیا روم نام مٹانے آیا تھا روم کا نام و نشان مٹ گیا کیسر نام و نشان مٹانے آیا تھا کیسر کا نام و نشان مٹ گیا کسرا نام و نشان مٹانے آیا تھا کسرا کا نام و نشان مٹ گیا امریکہ نام نام و نشان مٹانے آیا تھا رشیا کا نام مٹ گیا جامان مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے آیا تھا جامان کا وجود مسلمانوں کے خلاف اس کی پہچان اللہ نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا اب امریکہ آ رہا ہے رب کائنات پر ہمارا یقین ہے جیسے اتنے دشمن اتنے فرون اتنے نمرود اتنے شرداج اتنے حامان اتنے دشمنان رسول سبا برباد ہو گئے یہ بھی چلا جائے گا یقین ہے ایک بھرم ہے ایک بھرم ہے مسلمان ہونے کا جس کا اسے ڈر ہے اسی وجہ سے پیٹ پیچھے سے چھڑا ڈھونڈتا ہے کبھی کتنا فلم نکال کر کبھی جوتوں کے نیچے رب کائنات کا نام لکھ کر کبھی قرآن بوسیدہ وہ آپ کو قرآن کے اولاق کو نالیوں میں ڈال کر کبھی قرآن کے اولاد کو پٹاخے بنا کر ہمت ہوتی وہ آتا میدان میں لڑتا لیکن اسے ڈر ہے کہ رشیا کا انجام کیا ہوا اسے ڈر ہے بدر میں انجام کیا ہوا اسے ڈر ہے عہد میں انجام کیا ہوا اسے ایک بھرم ہے جو صرف ہماری نسبت آقا سے ہے ہماری نسبت اللہ کے کلام سے ہے ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور قرآن سے یہ بھرم اس کو ڈرائے ہوئے ہے جب ہماری بول امریکہ کے سامنے کھل جائے گی کہ ہم نام کے مسلمان ہیں کام کے مسلمان نہیں ہم جو ہے فجر چھوڑنے والے داڑھی اڑانے والے سوپ کھانے والے اللہ کی قسم ہمارے چھٹکے چھڑا کر رکھ دے گا مسلمانوں اس بھرم کو باقی رکھو اس لال کو رکھ لو جیت ہو جائے گی ہماری جیت یقینی ہے ہماری کامیابی یقینی ہے حدیث میں آتا ہے ایک یہودی ایک پتھر کے نیچے بنا لے گا تو وہ بندہ چیخ کر کہے گا کہ دیکھو مسلمان کہاں جا رہے ہو تم میرے پیچھے یہودی بنا لیا ہوا ہے آؤ پہلے اس کا قلعہ کما کرو اس کو ختم کرو اس کے خون سے زمین کو سرخ کرو وہ آ رہا ہے یہ بھرم ہے اسی لیے فدائے ملت کے بھائی ہمارے ساز محترم اور صدر جی العلماء سے حضرت مولانا ارشد بدنی دعوت برکات تو ان حکومت وقت کو الٹیمیٹم دیا اور ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بات کہی کہ یہ جو دہشت گردی دہشت گردی کا تم نعرہ لگا رہے ہو ختم کرو یا نہیں تو طے کرو کہ ہندوستان جو ہے ہندو کا راشٹر ہے ہندوؤں کا ملک طے کرو اگر تم یہ کیوں پیٹ پیچھے چڑا گھومتے ہو یہ ساڑی والے یہ ہیں مدرسے والے یہ ہیں امامے والے یہ ہیں اور کبھی جہاد کے عنوان سے کسی کو پکڑ کر لے گئے کسی لٹریچر کی یہ کیوں مسلم کا یا تو تم یہ جو ہے بجلی کے کام بند کرو یا تم اعلان کر دو راشٹرپتی بھون سے اور پارلیمنٹ ہاؤس سے اور سپریم کورٹ سے کہ آج سے ہندو راشٹر بن کے چکا ہندوستان اور دیکھ لو انجام کیا ہوگا انجام تمہارا کیا ہوگا دیکھ لو ہم لڑنے نہیں آ رہے ہم مصالحت کی بات کر رہے اور جس دن تم ہندو راشٹر کا اعلان کرو گے اور جس دن تم اس ملک کو ہندو ملک کہو گے تو ہم نے انگریزوں کے دانت کھنٹے کر دیے تم گائے کا پیشاب پینے والے اور اپنے ہاتھ سے مٹی سے پاؤں کو روز کر اس بدھ کی پوجا کرنے والے دیکھ لینا تمہارا انجام کیا ہوگا ایک ظاہری مسلمانوں کے برم کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے لیے موت کو قبر کو آخرت کو یاد رکھ کر تم جو ہے اپنی زندگی کی لاج رکھ لو اس برم کی لاج رکھ لو کامیابی مل جائے گی اور یاد رکھو جتنا جھکو گے اتنا وہ جھکائیں گے میں نے آپ کا گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا ایک ہے اسامہ بن لادن حفیظ اللہ تعالی اللہ ان کے سارے کو طویل کرے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ایک ہے اسامہ بن لندن یہ ہے صاحب داڑی والے ان کا نام کچھ اور تھا انگلینڈ اور برطانیہ کی پولیس کو خوش کرنے کے لیے ایف بی آئی کی محکمے کو خوش کرنے کے لیے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا انہوں نے اپنے نام کو اپنے حسب و نصب ہی کو بدل دیا ان کا نام حکیم تھا کچھ اور تھا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان مصالحت چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے پالیسی چاہتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آج برطانیہ کی جیلوں کے اندر وہ چکی پیس رہے ہیں ان کے سامنے جھکنے سے کچھ نہیں ہوتا وارننگ دو جیسے ہمارے استاد محترم نے کہا یا تو اس بزدلی کے دروازوں کو بند کرو یا تو یہ اعلان کرو کہ ہندو راشٹر ہے ہمیں چھپنے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں پالیسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم داڑھی مڈا کر یہ سمجھیں گے کہ ہم ان کو خوش کر پائیں گے کل داڑھی مڈا کر کھال نکالو گے بھی تو خوش نہیں کر پاؤ گے اس لیے ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہماری عزت ہماری کامیابی ہماری سربلندی سوائے ایدار اسلام کے کچھ نہیں ہے ہمیں دنیا میں کامیابی آخرت کی کامیابی چاہیے نبی کا دامن پکڑنا ایک عام وبا ایک عام مصیبت اور کام کے لیے اور مجھے کام نہیں مجھے فرصت نہیں میرا کاروبار مجھے چھوڑ نہیں تھا میری بیوی بیمار ہے میری اولاد بیمار ہے دین سے محبت رکھنے والا یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے آزار کو پیش نہیں کرتا حضرت مختار کافی رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو انہوں نے وسیعت کی تھی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے اثر اور عشا سے پہلے کی نقل کو کبھی قطع نہ کیا چھوڑا نہ ہو وہ پڑھائے جس نے آسمان کو بے وضو نہ دیکھا ہو وہ پڑھائے جس کے تقبیر اولا پوس نہ ہوئی ہو چٹیاں کاٹے بیچنے والے موت اور پھل پلالی بیچنے والے روڈ کے اندر دس تین کے نعرہ لگانے والے آج تجھے نماز کے لیے وقت نہیں میں تجھے انشاءاللہ شاء اللہ بتاؤں گا کہ بختیار یار کی نماز جنازہ کو پڑھانے والا کاروباری آدمی تھا یا کوئی اور آدمی تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ جینے عزت کے ساتھ جینے اور اسلام کے لیے جامع شہادت نوش کرنے کی تو پھر تقریب آمین واقع الحمد للہ رب العالمین